ابو خالد احمر نے عثمان بن حکیم سے انہوں نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن مجید میں سے قولو آمنا باللہ وما انزل الینا یہ والا حصہ اور جو سورہ آل عمران میں ہے تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم یہ والا حصہ پڑا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بانوے